عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر 1397